پیش لفظ زیر نظر کتاب سلسلے محاذرات کی چوتھی کڑی ہے اس سے قبل محاضرات قرآنی محاذرات حدیث اور محاضرات فقہ کے نام سے تین جلدیں پیش کی جا چکی ہیں خالق کائنات کا یہ بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے نہ صرف یہ توفیق اور صلاحیت ارزانی فرمائی بلکہ اس سلسلے محاذرات کو اس کے علمی معیار اور اس کے حقیر معلف کی اہلیت اور اوقات سے کہیں بڑھ کر مقبولیت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قارئین کے لیے مفید اور معلف کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے زیر نظر کتاب سیرت سے نہیں علم سیرت سے بحث کرتی ہے سیرت پر اردو زبان میں سینکڑوں کیا معنی ہزاروں کتابیں موجود ہیں سیرت کے اس کتب خانے میں درجنوں کتابیں تاریخی سیرت میں نمایاں ترین جگہ پانے کی مستحق ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہیں تاہم ہماری زبان میں تاریخ سیرت تدوین سیرت اور مناہج سیرت پر مواد نسبتاً کمیاب ہے اردو دان قارئین سیرت کی بنیادی معلومات اور اہم وقایہ سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا کافی سامان ہماری زبان میں موجود ہے لیکن سیرت کا یہ علم کن کن مراحل سے گزرا کن کن مقاصد کے پیش نظر سیرت نگاروں نے یہ سارا لٹریچر مرتب کیا اس پر اردو زبان میں مواد کی کمی محسوس ہوتی ہے مزید برآں بعض مغربی مصنفین نے سیرت کے ابتدائی مصادر و ماخذ کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا ہے اور ابتدائی سیرت نگاروں کی کاوشوں کی علمی حیثیت کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں افسوس یہ ہے کہ ہمارا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ مغرب سے آنے والی ہر رتب و یابس تحریر کو تحقیق کا بے مثل نمونہ سمجھتا ہے اس طبقے کے بارے میں حکیم العمت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے آج سے اسی نوے سال پیشتر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ نہایت پست فطرت ہے فطرت کی یہ پستی آج انتہاؤں کو چھوٹی محسوس ہوتی ہے اب اس کے اثرات قرآن مجید حدیث رسول فقہ اسلامی اور سیرت پاک اور سیرت پاک کے ذخائر پر عدم اعتماد کی صورتوں میں سامنے آنے لگے ہیں ان حالات میں فنی سیرت کی ابتدائی تدوین تاریخ ارتقاء اور مناہج پر گفتگو کرنے کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اس کتاب کے بارہ محاضرات یا خطبات میں سے تقریباً نصف کا تعلق فن سیرت کی تاریخ اور تدوین سے ہے ان محاذرات میں کوشش کی گئی ہے کہ مغربی مستشرقین اور ان کے مشرقی مسترشدین کی پیدا کردہ غلط فہمیوں اور الجھنوں کو دور کیا جائے دو محاضرات کا موضوع ریاست مدینہ اور معاشرت مدینہ ہے ریاست مدینہ پر گفتگو آج کے سیاق و سباق میں ناگزیر محسوس ہوتی ہے آج دنیا اسلام ایک شدید کشمکش کی کیفیت میں مبتلا نظر آتی ہے مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر اور ملی خمیر اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی نقشہ کشی اپنی تہذیبی روایات کی روشنی میں کریں دنیا اسلام میں جا بجا اسی کوشش کے مختلف نو مظاہر دیکھنے میں آ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کوششوں کی کامیابی کے لیے ایک مشتحدانہ اور ناقدانہ بصیرت کے ساتھ ساتھ اساسیات اسلام سے گہری واقفیت بھی ناگزیر ہے امام دار الحجرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سنہرے الفاظ حرز جاں بنانے کے لائق ہیں جن میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بعد کے معاملات و مسائل کے حل کا وہی طریقہ اور اسلوب کارگر ہوگا جو ابتدا میں کارگر ثابت ہوا تھا اس لیے ریاست مدینہ اور معاشرت مدینہ کے مطالعے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ریاست مدینہ اور معاشرت مدینہ پر گفتگو کے بعد سیرت کے دو اہم پہلوؤں کلامیات سیرت اور فقہیات سیرت پر بھی گفتگو کی گئی ہے آج سیرت پاک کے جن پہلوؤں کو محل نظر ٹھہرایا جا رہا ہے ان کا تعلق انہی دو پہلوؤں سے ہے آج سیرت رسول علیہ السلام پر مشرق و مغرب میں عائد کیے جانے والے بیشتر اعتراضات کا تعلق انہی دو میدانوں سے ہیں آخر میں دور جدید میں مطالعہ سیرت کے رجحانات کا ایک عمومی جائزہ لے کر مستقبل میں مطالعہ سیرت کی ممکنہ جہتوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا گیا ہے یہ محاذرات مختصر یاداشتوں کی بنیاد پر زبانی دیے گئے تھے ادارہ تحقیقات اسلامی کے سابق سربراہ اور میرے انتہائی محترم بزرگ اور کرم فرما جناب ڈاکٹر ایس ایم زمان صاحب میرے دلی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے ازراہ خرد نوازی اور علم دوستی پہ خواہش ظاہر فرمائی کہ یہ محاضرات ادارہ تحقیقاتی اسلامی کے شعبہ مطالعہ سیرت کے زیر اہتمام پیش کیے جائیں چنانچہ ڈاکٹر صاحب محترم نے چوبیس جولائی دو ہزار چھ عیسوی سے لے کر پانچ اگست دو ہزار چھ عیسوی تک روزانہ نماز اثر سے نماز عشاء تک ان محاضرات کا انتظام فرمایا راول پنڈی اور اسلام آباد سے خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے تشریف لا کر ناچیز مقرر کی عزت افزائی فرمائی ان محاضرات کی ریکارڈنگ کا کام انتہائی اہتمام اور ذاتی دلچسپی سے جناب professor Abdul Jabbar Shakir director general Dawah academy نے کیا جناب احسان حقانی نے حسب سابق ان گزارشات کو صوتی تسجیل سے صفحہ کرتاس پر منتقل کیا اب یہ گزارشات ضروری ایڈیٹنگ کے بعد پیش خدمت ہیں میں ادارہ الفصیل ناشران کے سربراہ جناب محمد فیصل صاحب اور ان کے مشیر خاص جناب سید قاسم محمود صاحب کا شکر گزار ہوں جن کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ سلسلہ قارئین تک پہنچ رہا ہے میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے سابق سربراہ جناب ڈاکٹر ایس ایم زمان ان کے رفقا دعوت اکیڈمی کے سربراہ جناب پروفیسر عبدالجبار شاکر ان کے رفقا جناب محمد فیصل اور جناب سید قاسم محمود کے ساتھ ساتھ ان تمام خواتین و حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ان محفلوں میں شرکت فرمائی جن نامور شخصیتوں نے ان بارہ اجلاسوں کی صدارت فرما کر ناچیز مقرر کو عزت بخشی وہ بھی میری طرف سے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں خاص طور پر جناب امیر البحر افتخار احمد سروہی کا دلی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جنہوں نے محاضرات کے اس پورے سلسلے میں پابندی سے شرکت فرمائی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تعاون اور حوصلہ افزائی سے یہ سلسلہ ممکن ہوا قارئین سے گزارش ہے کہ وہ ناچیز معلق کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کی محرک اولین میری مرحومہ بہن محترمہ نسیم فاروقی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں جن کے اصرار اور خواہش پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی محاضرات عقیدہ و ایمانیات ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے محمود احمد غازی اسلام آباد سترہ ربیع الثانی چودہ سو اٹھائیس عیسوی